بیوٹی اینڈ دا بیسٹ ایک دفعہ کا ذکر ہے بہت دور ایک جگہ ایک دولت مند تاجر اپنی تین خوبصورت بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا ان میں سے تیسری والی زیادہ خوبصورت تھی اور باقیوں سے زیادہ عقل مند بھی تھی تو ہر کوئی اسے بیوٹی کہتا تھا دوسری طرف اس کی بہنیں کمینگی اور حسد رکھتی تھی وہ اپنے باپ کی دولت کو خرچ کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتی تھی بیوٹی ایک خوبصورت شہزادے کا خواب دیکھا کرتی تھی وہ ہمیشہ سے سوچتی تھی کہ وہ ایک دن شہزادے سے شادی کرے گی اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت محل میں رہے گی بیوٹی کی زندگی میں اس کے خوابوں کی طرح سب کچھ ہی خوش تھا اور ایک دن اس کی قسمت بدل گئی ایک برے طوفان کی وجہ سے اس کے باپ کے تمام جہاز کھو گئے اور ساتھ ہی اس کی دولت بھی سب کچھ ختم ہو گیا پیارو اب ہم نہیں رہے فکر مت ابو سب جلد ٹھیک ہو جائے گا ہم کوئی راستہ ڈھونڈ نکالیں گے آپ میری واحد دولت ہے میں آپ کے ساتھ خوش ہوں تاجر کی غربت کی وجہ سے تمام نوکر گھر کو چھوڑ کر چلے گئے بیوٹی اب گھر کو چلا رہی تھی جبکہ اس کی دو بہنیں غربت کے بارے میں صرف شکایت کر رہی تھی بیوٹی نے ہمیشہ سے خدا سے دعا مانگی کہ اس کے والد کی چہرے کی مسکان لوٹ آئے اور ایک دن تاجر کو یہ خبر ملی کہ اس کے جہازوں میں سے ایک جہاز بندرگاہ جا پہنچا ہے میرے پاس خوشخبری ہے میرا ایک جہاز بندرگاہ کی طرف جا پہنچا ہے اب ہم غریب نہیں رہیں گے مجھے ابھی کے ابھی بندرگاہ کی طرف جانا ہے بتاؤ میں تم میں سے ہر ایک کے لیے کیا لے کر آؤں مجھے نئے کپڑے چاہیے مجھے زیور چاہیے اور میں تمہارے لیے کیا لے کر آؤں میری پیاری بچی مجھے صرف آپ کی با حفاظت واپسی چاہیے ابو تم کتنی پیاری ہو مگر تمہیں جو کچھ بھی چاہیے تمہیں مانگ لینا چاہیے بچے لال گلاب مہربانی کر کے مجھے ایک لا دیں ہاں ضرور میری پیاری بچی اس خوشی کی بات پر تاجر بندرگاہ کی طرف چل پڑا جیسے ہی وہ بندرگاہ پہنچا اس نے دیکھا کہ جہاز مکمل طور پر تنہا ہے اور اس کا تمام عملہ سامان لے کر بھاگ چکا ہے تاجر ٹوٹے دل کے ساتھ واپس گھر کی طرف چل پڑا خیالوں میں گم تاجر راستے سے بھٹک گیا اور ایک گھنے جنگل میں گم ہو گیا برف ایسے گر رہی تھی جیسے سمندر کا سارا پانی برف بن گیا ہو گھوڑا اس گاڑی برف میں مزید نہیں چل پا رہا تھا تو اس اس نے کو ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کچھ فاصلے پر اس نے چمکتی ہوئی روشنیاں دیکھی اور ان کے پاس چلا گیا یہ ایک بہت بڑا خوبصورت محل تھا جیسے ہی وہ وہاں پہنچا تو سونے کا بنا ہوا ایک دروازہ خود بخود کھل گیا یہ بہت عجیب بات لگی کہ کوئی بھی برف وہاں مالٹے کے درختوں کے اوپر نہیں پڑی ہوئی تھی واہ کیا خوبصورت جگہ ہے یہ مجھے محل میں داخل ہو کر محل کے بادشاہ سے ملنا چاہیے تاجر ایک بڑے کمرے تک جا پہنچا تاجر نے انتظار کیا اور ادھر ادھر دیکھا کہ وہاں کوئی آئے مگر ایک طویل انتظار کے بعد وہاں کوئی نہیں آیا ہیلو ارے کوئی محل میں ہے بھائی ہلو وہاں ایک کھانے کی میز تھی جس پر پھلوں اور کیکس کا تازہ کھانا پڑا ہوا تھا میرا خیال ہے کہ مجھے خود سے کھا لینا چاہیے میں اس میزبان ہو اس نے یہ کھانا ختم کرنے میں کوئی وقت نہیں لگایا جب اس نے پیٹ بھر کے کھا لیا تو وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا اور پہلا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کمرے میں ایک صاف ستھرا بستر لگا ہوا ہے یا میرے خدا ایسا لگتا ہے کہ میں کچھ خوش قسمتی کا حقدار تھا تاجی نے ایک نئی روشن صبح اپنی آنکھیں کھولی اس نے کپڑوں کا ایک جوڑا اپنے پاس تیار پایا اس نے خود کو تیار کیا اور نیچے بڑے کمرے میں چلا گیا میز پر ناشتہ تیار تھا دودھ تازہ پھلوں کا رس اور بریڈز اس نے پیٹ بھر کے کھایا اور پھر اٹھا اوہ ہیلو کوئی وہاں ہے بھائی آپ کی میزبانی کا شکریہ آپ بہت سخی ہیں میں اب جا رہا ہوں الوداع جیسے ہی اس نے باہر قدم رکھا تو اس نے اتنے ڈھیروں گلاب دیکھے کہ جتنی اس کی نگاہ دیکھ سکتی تھی او لال گلاب اچھا میں اسے اپنی پیاری کے لیے لے کر جا سکتا ہوں وہ فوراً باغ میں چلا گیا اور اس نے ایک گلاب توڑا جیسے ہی اس نے گلاب توڑا اس کے پیچھے سے ایک اونچی غرانے کی آواز آئی جیسے ہی اس نے مڑ کے دیکھا تو اس نے ایک دراز قد درندے کو دیکھا جس کی خونی لال آنکھیں اور دانت اور پنجے شری کی طرح تیز تھے تمہیں کس نے کہا کہ میرے گلاب کٹھے کرو کیا یہ کافی نہ تھا کہ میں نے اپنے محل میں تمہیں پناہ دی کیا تم اپنے تشکر کا اظہار اس طرح سے کرتے ہو تمہاری گستاخی کی تمہیں سزا ملے گی مجھے معاف کر دیجئے میرے میرے آقا میں نے تو سوچا تھا کہ سخی مالک جنہوں نے مجھے کھانا کھلایا اور رہنے کی جگہ دی ضرورت کے وقت وہ برا نہیں منائیں گے اگر میں اپنی بچی کے لیے گلاب توڑ کر لے جاؤں معاف کر دیجئے میرے مالک بیٹی اچھا میرے پاس تمہارے لیے ایک پیشکش ہے پھر جو تمہاری جان بچا سکتی ہے وہ کیا ہے میرے مالک میں آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں میری تین لڑکیاں ہیں اور وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی تین بیٹیاں اچھا ٹھیک ہے تم اپنی بیٹیوں میں سے ایک کو اس محل میں لے آؤ میں اسے رکھ لوں گا اور بدلے میں تمہاری آزادی عطا کر دی جائے گی میں وعدہ کرتا ہوں وعدہ کرتا ہوں مجھے یقین ہے کہ ان میں سے کوئی ایک یقیناً آپ کے پاس آئے گی بہت خوب میں تمہیں اپنے سب سے تیز ترار گھوڑوں میں سے ایک دیتا ہوں اور تمہیں ایک مہینہ دیتا ہوں یہاں واپس لوٹنے کے لیے اپنی بیٹی کے ساتھ اگر وہ آتی ہے تو اسے اپنی رضامندی سے آنا ہوگا اور کوئی ایسی شرط نہیں جس پہ مجھے اسے حاصل کرنا ہے اگر تم ایک مہینے بعد نظر نہیں آتے تو میں تمہیں ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑوں گا اب رخصت ہو جاؤ اور اپنی بیٹی کے لیے ایک گلاب لیتے جاؤ حالانکہ اس نے اس کی پیشکش ابتدائی طور پر اپنی جان بچانے کے لیے قبول کی مگر وہ یہ نہیں سوچ پایا کہ کیا اس کی بیٹیوں میں سے کوئی یہاں آنے کے لیے رضامند ہو پائے گی بیچارہ تاجر زندہ سے زیادہ مرا ہوا واپس چلا گیا اس کا گھوڑا بہت تیزی سے دوڑا اور تاجر کے گھر تک فوراً پہنچ گیا اس کی بیٹیاں اس سے ملنے کے لیے آگے بڑھی او ابو مجھے میرا تحفہ دے دیں میرا تحفہ کہاں ہے ابو آپ کیسے ہیں ابو آپ بہت تھک گئے ہوں گے یہ ہے جو تم نے لانے کو بولا تھا اور تم نہیں جانتی کہ اس کے لیے کیا قیمت دینا پڑی ہے اس نے انہیں اپنے جہازوں اور درندے کے بارے میں بتایا ہاں یہ تمہارا قصور ہے تم نے ان کو کیوں کہا کہ پھول لے کر آئیں جی ہاں اگر تم نے کچھ سمجھدار چیز مانگی ہوتی تو آج ایسا کبھی نہ ہوتا یقیناً میں ہی اس بدقسمتی کا باعث بنی ہوں لہٰذا میں ابو کے ساتھ واپس جاؤں گی ان کا وعدہ پورا کرنے کے لیے او بیوٹی معافی دے دو پیاری یہ برا نصیب میں تم تک لے آیا جیسا کہ میں نے وہ کام کیا ہے اس لیے بات صحیح ہے کہ میں ہی اس کی تکلیف سے ہوں بیوٹی اپنے فیصلے پر قائم تھی اس نے اپنے والد کی حوصلہ افزائی کی واپس گھر چلی جاؤ بیوٹی اپنی زندگی برباد مت کرو صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے میرے پاس ہمت ہے جب وہ بات کر ہی رہے تھے تو رات ہو گئی اور ان کی حیرانگی کے لیے تمام جنگل ایسے رہا تھا جیسے پوری کائنات اس کا استقبال کرنے آ گئی واو یہ تو کمال ہے جلد ہی وہ مالٹے کے درختوں والی سڑک پر جا پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ محل شاندار طریقے سے جگمگا رہا ہے جب وہ بڑے کمرے میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شاندار آگ بھڑک رہی ہے اور کھانے کا میز مزیدار کھانوں سے بھرا ہوا ہے وہ طویل سفر کے بعد بہت بھوکے تھے تو انہوں نے کھانا شروع کر دیا ابھی انہوں نے کھانا مکمل ہی کیا تھا کہ انہیں درندے کے قدموں کی چاپ سنائی دی ہاں۔ شام بخیر بیوٹی شام بخیر جہاں پنا تو کیا تم اپنی مسجد سے آئی ہو جی کیا تم ادھر رکو گی جب تمہارے والد چلے جائیں گے جی واپس جاؤ گھوڑے کے پاس تمہیں وہاں ایک اور گھوڑا ملے گا جو سونے سے بھری بیٹیوں سے لدا ہوا ہوگا جو تمہارے لیے اور تمہاری بیٹیوں کے لیے الوداع بیوٹی میں تمہیں ہر روز یاد کروں گا پیاری میں آپ کو یاد کروں گی ابو گھوڑے روانہ ہو گئے اور ایک لمحے میں فاصلے پر غائب ہو گئے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی جاؤ کچھ آرام کرو شب بخیر شب بخیر بیوٹی نے پہلا دروازہ کھولا اور ایک خوبصورت سجا ہوا کمرہ دیکھا وہ بستر پر لیٹ گئی اور گہری نیند سو گئی جب وہ صبح اٹھی تو اس نے اپنا ڈریسنگ کا میز ان تمام چیزوں سے تیار پایا جو وہ کبھی چاہ سکتی تھی اس نے اپنا کھانا بڑے ہال میں پایا کھانے کے بعد وہ بڑے آرام سے سوفے کے کونے میں بیٹھ گئی کیا یہ وحشت ناک درندہ مجھے ہمیشہ کے لیے قیدی بنا کر رکھے گا میں اپنے آپ کو کیسے آزاد کر سکتی ہوں بار بار اس کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ پھر سے گہری نیند سو گئی یہ شام کا وقت تھا اور اس نے درندے کو آتے ہوئے سنا شام بخیر بیوٹی شام بخیر کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو بیوٹی کیا تم مجھ سے شادی کرو گی ہاں نہ کہو بنا کسی خوف کے انکار نے ہر شام کھانے کے بعد درندہ اس کو دیکھنے کے لیے آتا اور اسے شب بخیر کہنے سے پہلے اس سے پوچھتا بیوٹی کیا تم مجھ سے شادی کرو گی اور جب وہ یہ کہتی او نہیں وہ بہت اداس ہو کر لوٹ جاتا جو وقت گزرا بیوٹی نے بیچ سے ڈرنا بند کر دیا کیونکہ وہ ہمیشہ اس پر بہت مہربان ہوتا تھا محل میں رہنا بیوٹی کے لیے بہت مزے کی بات تھی وہ خود کو باغ میں بہت خوش پاتی وہاں پہ فوارے تھے مالٹے کے درخت تھے مہندی کے درخت تھے اور پرندے بھی تھے یہاں تک کہ وہ درندہ بعض دفعہ بیوٹی کے لیے پیانو بجاتا اور اس کے ساتھ لمبی لمبی گفتگو کرتا تو سب کچھ اسی طرح طویل عرصے تک چلتا رہا کہ بالآخر بیوٹی کو اپنے والد اور بہنوں کی یاد ستانے لگی کو بہت اداس دیکھ کر درندے نے اس سے پوچھا کیا بات ہے پیاری تم آج کل بہت اداس دکھائی دیتی ہو مجھے اپنے والد کو دیکھنے کی بہت چاہت ہے مہربانی کر کے مجھے انہیں دیکھنے کے لیے ایک ہفتے کے لیے جانے دیں میں آپ کے پاس واپس لوٹنے کا وعدہ کرتی ہوں ہاں، بیوٹی کیا تم اس لیے بھاگنا چاہتی ہو کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو نہیں ایسا نہیں ہے میں آپ سے نفرت نہیں کرتی آپ کو چھوڑنے پر مجھے افسوس ہوگا تم جو کچھ بھی مانگو میں اس سے انکار نہیں کر سکتا چاہے اس کے لیے مجھے اپنی زندگی کیوں نہ دینی پڑے اگر تم صحیح وقت پر نہ آئے تو تم مجھے مرا ہوا پاؤ گی او پیارے میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی آپ ہمیشہ مجھ پر مہربان رہیں گے تمہیں سفر کرنے کے لیے گھوڑا گاڑی کی ضرورت نہیں ہے اس کو پہنو اور سو جاؤ اور ڈرو مت آرام کی نیند سو جاؤ جب تم جاگو گی تو اپنے والد کو دیکھو گی او واقعی شکریہ بہت شکریہ اور جب تم واپس آنے کی خواہش کرو تو اس انگوٹھی کو اپنی انگلی میں سے نکال دینا اور تم اپنے آپ کو واپس محل میں پاؤ گی شب بخیر بیوٹی میں تمہیں بہت یاد کروں گا شب بخیر پیارے آپ کی مہربانی کے لیے شکریہ آہ بس اپنا وعدہ یاد رکھنا جی جی جی ہاں ہاں ہاں ہاں جیسے ہی درندہ وہاں سے گیا بیوٹی نے سونے کی جلدی کی اگلی صبح اس نے خود کو اپنے گھر کے بستر پر پایا اس کی بہنیں اس کے جادوئی طور پر ظاہر ہونے پر حیران ہو گئیں والد نے اس کو گلے لگایا اور خوشی سے رونے لگا او بیوٹی میں تمہارے لیے کتنا پریشان تھا تمہیں کتنا یاد کیا پیاری میں نے بھی آپ کو یاد کیا ابو بیوٹی نے والد کو درندے کی رحم دلی کے بارے میں بتایا کچھ سوچ وچار کے بعد اس نے جواب دیا تم مجھے خود بتاؤ کہ وہ درندہ تم سے بہت پیار کرتا ہے اور اپنی رحم دلی اور شفقت کے لیے میرا خیال ہے کہ تمہیں اس کی تمنائیں پوری کر کے اس کو نواز دینا چاہیے اس کی بدصورتی کی پرواہ نہ کرو ایک ہفتہ گزر گیا اور بیوٹی واپس محل لوٹنے کے بارے میں بھول گئی پھر ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ درندہ زمین پہ گرا ہوا مر رہا ہے ہاں میرے خدایا بیوٹی اس خواب سے اتنی گھبرا گئی تھی کہ اسی شام اس نے اپنے والد اور بہنوں کو الوداع کہا جیسے ہی وہ بستر میں لیٹی اس نے اپنی انگوٹھی اتاری پھر وہ فوری طور پر سو گئی اور صبح کو درندے کے محل میں جاگی وہ اس مقام پر دوڑتی ہوئی گئی جہاں اس نے درندے کو مرتے ہوئے دیکھا تھا درندہ وہیں پہ تھا اور زیادہ ہل نہیں رہا تھا او خدایا کیا یہ واقعی مر چکا ہے یہ میرا قصور ہے کہ آپ کو اکیلا چھوڑا میرے پیارے مگر تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ تو ابھی سانس لے رہا ہے وہ فوری طور پر کچھ پانی لائی اور اس کے منہ پر چھڑکا اور اس کی خوشی کے لیے اس کی جان واپس لوٹنے لگی اوہ پیارے آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا میں نہیں جانتی تھی کہ میں آپ سے اتنا پیار کرتی ہوں مگر ابھی جب مجھے ڈر لگا کہ میں آپ کی جان نہیں بچا پاؤں گی کیا تم واقعی اتنی بدصورت مخلوق سے پیار کر سکتی ہو جیسے کہ میں جی میں دیکھ سکتی ہوں کہ آپ کا دل بہت نرم اور مہربان ہے اور اس سے زیادہ میں کیا مانگ سکتی ہوں زندگی میں بیوٹی کیا تم مجھ سے شادی کرو گی جی میں کروں گی جو ہی بیوٹی نے یہ بولا درندہ اندھا کر دینے والی روشنی میں گھر گیا اور ہوا میں تیرنے لگا اس کے بعد جب وہ نیچے اترا تو وہ ایک خوبصورت شہزادہ بن چکا تھا اوہ میرے خدا آپ تو میرے خواب شہزادے ہو میں ہمیشہ آپ ہی کو خواب میں دیکھتی ہوں آہ بیوٹی میری پیاری بیوٹی مجھے اس خوفناک بدوا سے آزاد کرنے کا شکریہ ایک چڑیل جس کو میں نے ایک مارکے میں مارا تھا اس نے مجھ کو بدوا دے دی مرتے ہوئے اس اس نے نے مجھے مجھے مجھے دی کہ تمہیں کوئی نہیں نہیں پیار کرے گا اور ایک درندے میں بدل ڈالا ڈالا مگر تم اپنی سچی محبت سے کو توڑ اوہ آ رہا یہ سب کیا ہو رہا ہے کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں شہزادے نے اس کو آرام سے چھٹکی یہ خواب نہیں ہے آپ میرے حقیقی شہزادے ہو میری سچی محبت <laughs> اب ہمیں مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے چلو تمہارے گھر چلتے ہیں اور تمہارے خاندان کو ہماری شادی کے رقص کے لیے تیار کرتے ہیں تو اس نے ایسا ہی کیا اور اگلے دن شادی بہت دھوم دھام سے منائی گئی بالآخر رحم دلی حسن کے اوپر جیت گئی حسن صرف خوبصورت چہرہ رکھنے کو نہیں کہتے خوبصورت دل دماغ اور خوبصورت روح رکھنے کو بھی حسن کہتے ہیں بیوٹی اور شہزادہ اس کے بعد ہمیشہ خوشی خوشی رہنے لگے